الحمد لله رب العالمين وأشهد إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى وسطنب واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد معزز و بزرگوں اور دوستوں آپ لوگوں کے اس کیمپ میں اس مسجد کے اندر عدول لعامت الامہ یعنی عام مسلمانوں کے لیے اہم اسباق اہم دروس اس کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا اور یہ دراصل سعودی عرب کے سابق مفتی علامہ شیخ نواز رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے بہت مختصر ہے مگر بہت جامع ہے تو یہ کتاب آپ لوگوں کے سامنے شروع کی گئی تھی اور لگاتار کئی ہفتے سے اس کا درج جاری تھا لیکن درمیان میں تین چار ہفتے کے لیے ہم لوگوں کی مصروفیت کی بنا پر یہ درس رک گیا تھا آج سے دوبارہ انشاءاللہ اللہ اس درس کا آغاز ہم کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہر برامین ہم سب کی اصلاح فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نبی کی سنت پر توحید پر صرف صارحین کے عقیدے اور مناج پر قائم رکھے عامر رب العالمین ہماری گفتگو جو پہنچی تھی اس کتاب کے اندر وہ یہ تھی کہ بڑے شرک کے نقصانات کیا ہیں اگر انسان کوئی بڑا شرک کرتا ہے تو کیا اس کے نقصانات ہیں کیا اس کی تباہ کاریاں ہیں یہ ہماری گفتگو ہوئی تھی اور بتایا گیا تھا اس سے پہلے کہ شرک دو طرح کا ہوتا ہے بڑا شرک چھوٹا شرک بڑا شرک یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں یا اس کی الوحیت میں یا اس کی اسما اور صفات میں اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرے یہ بڑا شرک ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ رب ہے اللہ خالق اور مالک ہے اب وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو خالق اور مالک سمجھتا ہے تو یہ اللہ کی روبیت کے اندر شرک ہے الوحیت میں شرک یہ ہے کہ اللہ رب العامی نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کہ ہم خالص اللہ کی عبادت کریں اب ایک انسان ایسا ہے جو اللہ کی بھی عبادت کرتا ہے اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے جیسے مثال کے طور پر سجدہ کرنا یہ اللہ کے لیے ہی ہے اب کوئی آدمی اللہ کا بھی سجدہ کرتا ہے اور غیر اللہ کا بھی سجدہ کرتا ہے اللہ کے علاوہ دیگر لوگوں کا سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑا شرک ہے ہے کہ نہیں یہ ساری باتیں بتائی گئی تھی خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے اب اگر کوئی خانہ کعبہ کا بھی طواف کرتا ہے لیکن قبروں کا بھی طواف کرتا ہے مزاروں کا بھی طواف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑا شرک ہے یہ معاف نہیں ہوگا ایسا کرنے والا ہمیشہ میں جہنم کے اندر رہے گا اللہ رب العالمین نے شرک کرنے والوں پر جنت کو حرام کر دیا تو یہ بڑا شرک کہلاتا ہے ایسے اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات ہیں جیسے اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے ہے نا اللہ کے علاوہ کوئی غیب کا جاننے والا نہیں ہے اب اس میں اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو عالم الغیب مانتے ہیں کہ فلاں پیر صاحب بھی عالم الغیب ہیں وہ بھی جانتے ہیں ہمارے دل کی بات کو جانتے ہیں کل کیا ہونے والا ہے وہ بتا دیتے ہیں اور کیا پریشانی آنے والی بتا دیتے ہیں لڑکا ہوگا لڑکی ہوگی بتا دیتے ہیں وہ ٹھیک ہے یا اس طریقے سے اور کوئی ایسی بات جو غیب سے متعلق ہے جیسے لوگ جادوگر وغیرہ ہوتے ہیں کاہن وغیرہ ہوتے ہیں وہ لوگ غیب کا دعویٰ کرتے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں غیب کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس غیب کا علم ہے ہم غیب جانتے ہیں اور میں نے شاید اس سے پہلے ایک واقعہ بیان کیا تھا آپ لوگوں کے سامنے بڑا پیارا واقعہ وہ یہ ہے کہ اس دور کے ایک بڑے امام تھے مجدد علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ ان کا ایک غیب کا دعویٰ کرنے والے جادوگر سے ان کی بات چل رہی تھی ٹھیک ہے تو مناظرہ تھا ان دونوں کے درمیان میں ٹھیک ہے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام محدث گزرے اس دور کے تقریباً پچاس ہزار حدیثوں پر انہوں نے حکم لگایا ہے کہ حدیث صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے اتنا بڑا کام پوری تاریخ میں کسی نے نہیں کیا ہے تو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا ان کے ساتھ مناظرہ تھا اس آدمی کے ساتھ میں تو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ مناظرہ کروں گا لیکن میری کچھ شرطیں ہیں کیا ہیں میری کچھ شرطیں کنڈیشن ہیں تب میں آپ سے مناظرہ کروں گا ٹھیک ہے امام البانی رحمۃ اللہ نے کہا تو اس نے کہا کہ کیا شرطیں آپ کی کس نے کہا جادوگر نے جو غیب کا دعویٰ کرتا تھا کہ مجھے غیب معلوم ہے تو امام البانی رحمۃ اللہ نے کہا جب تم غیب جانتے تو بتا دو کہ میں کیا شرط لگانے والا ہوں جب تمہیں غیب معلوم ہے کہ میں جو غیب جانتا ہوں آپ کے دل کی بات جانتے تو بتا دو اسی پر مناظرہ ختم ہو گیا اور وہ بھاگ گیا وہ ٹھیک ہو بھاگ اسی بات پر بس انہوں نے کہا کہ میں کچھ کنڈیشن رکھنا چاہتا ہوں کچھ شرطیں ہیں میری تو اس نے کہا کیا شرطیں ہیں تو وہاں بلوانی رام اللہ نے فرمایا جب تم غیب جانتے ہو تو بتا دو کیا شرطیں ہماری مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو تم خود بتا دو تو یہ سب جھوٹے لوگ ہوتے مکار لوگ ہوتے اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے ہمارے نبی عالم الغیب نہیں تھے تو اور کون عالم الغیب ہو سکتا جی ہے کہ نہیں ہے ہمارے نبی سے کوئی افضل پیدا ہوا ہے ہمارے نبی سے کوئی بڑھ کر پیدا ہوا ہے نہیں جب ہمارے نبی عالم الغیب نہیں تھے تو پھر ہمارے نبی کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی کیسے عالم الغیب ہو سکتا ہے تو یہ اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اس کو بڑا شرک کہا جاتا ہے تو بڑا شرک کا نقصان بتایا گیا تھا اس اس سے پہلے درس میں کہ اللہ اس کے سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے اس کے کسی عمل کو اللہ قبول نہیں کرے گا اس کی نماز روزہ حج زکات قربانی سب برباد سب اس کی قربانیاں اس کے ساری باتیں اس کی ساری نیکیاں جو کر رہا دنیا میں سب برباد ہو جاتی ہیں ایسے وہ اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا اس کی مغفرت نہیں ہوگی اللہ نے ایسے آدمی پر جنت کو حرام کر دیا ان اللہ علیہ یکفر عشر کبھی وہ یکفر معدون ادا علیہ شاء اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا شرک اللہ دیگر گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا اور اللہ نے کیا فرمایا ان نحمۂ شرک بلّہ فقط حرم اللہ علیہ الجن و ماوا واہ النار من انصار جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا اس کا ٹھیک اللہ نے اس پر جنت کو کیا کر دیا حرام کر دیا اور اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا جہنم آگ دوزخ عمان الظالمین من انصار اور ظالموں کا مشرکوں کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے کتنا بڑا نقصان انسان دنیا میں خوب نہیں کیا کر رہا ہو سمجھتا ہے کہ میں بہت اللہ کی بات کر رہا ہوں جہنم سے بچ جاؤں گا جنت مجھے مل جائے گی اور پھر آخر میں کیا ہوتا ہے ساری نہیں کیا اس کی برباد سب کچھ بیکار کوئی فائدہ نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں کیونکہ اس نے شرک کر لیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس کو اللہ نے حرام کر دیا اور ہر دین میں ہر شریعت میں ہر نبی کی شریعت میں چیز حرام تھی لہذا یہ کتنا بڑا نقصان ہے کہ انسان محنت کرتا ہے کتنی یعنی پیسہ خرچ کرتا ہے اور انسان محنت کرتا ہے ٹائم لگاتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا سب کچھ قربان کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے حاضر ہوگا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کتنا بڑا افسوس ہوگا انسان کو تو اس طریقے سے یہ سب نقصان ہے کس کا بڑے شر کا یہ سب تباہ کاری ہے کیسے آدمی پر اللہ اربان جنت کو حرام کر دیا ہے اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے شرکی کی کچھ صورتیں بیان کی ہیں کچھ اس کی انواع بیان کیے ہیں اس کے کچھ نمونے بیان کیے ہیں فرمات انواع یہی بڑے شرک کے نمونوں میں سے کیا ہے یا صورتوں میں سے دعا الاموات مردوں کو پکارنا جو مر چکے ہیں ان کو پکارنا ان سے مدد مانگنا عبد القادر جیلانی ہماری مدد کر دیجئے یا علی کہتے ہیں لوگ یا علی یا حسین یا اس طریقے سے اللہ کے علاوہ کسی کو بھی انسان پکارتا ہے تو یہ اللہ العالمین کے ساتھ بڑا شرک ہے یہ دعا عبادت ہے اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگیں کسی کا واسطہ نہ لیں کسی کا وسیلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے دعا میں کہ فلاں کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ تو ہم کو معاف کر دے نہیں یہ حرام ایسا کہنا اللہ ابامن دعاؤں کو سننے والا ہے اللہ کہتا ہے وہ دعونی اسجب لکم وقار دعونی اسجب لکم تمہارے رب کا حکم ہے فرمان ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہوں قبول کرنے والا ہوں اللہ قبول کرنے والا اللہ سنتا ہے اللہ چوٹی کی آواز کو سنتا ہے جو چوٹی چلتی ہے ہمارے سامنے اگر چلے پاؤں پر رہ گئے ہمیں نہیں پتہ چلے گا اللہ ابامن کو سب معلوم اس کے چلنے کی آواز بھی اللہ سنتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا علیم اور حکیم اور خبیر اب اللہ تعالیٰ کو اسے مانگنے کے لیے کسی کا واسطہ لیں تو یہ سب حرام اور ناجائز ہے تو آپ فرما دعا الاموات مردوں کو پکارنا جو مر چکے ہیں ان کو پکارنا پریشانی میں ہیں فلاں صاحب میری مدد کر دیجئے فلاں صاحب مجھے اولاد دے دیجئے فلاں صاحب یہ کر دیجیے حرام ہے سب کرنا اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں ان میں انسان زندہ کو بھی نہیں پکار سکتا ہے آپ کسی زندہ آدمی سے جا کر کے کہیں بھائی مجھے اولاد دے دو بارش برسا دو مجھے شفا دے دو نہیں حرام ہے یہ شرک ہے یہ یہ بھی شرک ہے ہاں جن چیزوں میں اللہ نے کسی کو اختیار دیا ہے ان میں آپ ان کی مدد لے سکتے ہو ہے نا ڈاکٹر ہے مان لیجیے آپ اس کے پاس جاتے ہو بھائی میں بیمار ہوں آپ مجھے دوا دے دیجیے آپ اس سے مدد لے سکتے ہیں آپ جو ہے بیمار ہیں آپ کے پاس گاڑی نہیں آپ کو اسپتال جانا ہے آپ کسی سے تو بھائی گاڑی والے سے بھائی مجھے اسپتال چھوڑ دو وہ چھوڑ دے آپ کو آپ نے اس سے مدد لے لیا یہ چیز اللہ نے آپ کو اختیار بھی دیا ہے یہ نیکی پر تعاون اور مدد ہے یہ یہ شرک نہیں ہے یہ کون شرک ہوتا ہے ان چیزوں میں جو چیزیں اللہ کی خصوصیات میں ہیں اللہ کے علاوہ کوئی ان کو نہیں کر سکتا ہے ان چیزوں کو اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا اس کو شرک آ جاتا ہے زندہ لوگوں میں سے کسی سے بھی آپ مانگیں مردہ سے یا زندہ سے اب آپ بیٹھے ہیں نا آپ کے پاس پانی مان لیجیے میں کہتا آپ مجھے پانی دے دو مانگا نا میں نے آپ کو نام لے کر پکارا بھائی صاحب ذرا مجھے پانی دے دیجیے تو کیا شرک ہو جائے گا نہیں ہوگا کیونکہ آپ کے پاس پانی آپ پانی مجھے دے سکتے ہیں اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے یہ نیکی پر مدد ہے لیکن میں آپ سے کہوں بھائی صاحب میرے پاس اولاد نہیں آپ مجھے اولاد دے دو بارش نہیں ہو رہی آپ بارش کروا دو یہ سب کیا ہوگا یہ حرام ہوگا کیونکہ اللہ نے اس پر کسی کو اختیار نہیں دیا یہ صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے بس تو ان میں کسی سے مدد مانگنے شر کہلاتا ہے تو یہ چیز مردوں کو پکارنا مردوں سے مانگنا ان کا وسیلہ لینا یہ ساری چیزیں شریعت کے اندر حرام ہیں یہ بڑا شر کہلاتا ہے کہ انسان پریشانی میں آ گیا پکارتا ان کو فلاں پیر صاحب فلاں قبر والے فلاں جو ہے مولوی صاحب فلاں صوفی صاحب فلاں صاحب رکانے صاحب کیا کیا لوگ پکارتے اللہ کو نہیں پکارتے دوسروں کو پکارتے غیر اللہ کو پکارتے یہ حرام میرے بھائی شرک اللہ العالمین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکاریے اللہ تعالیٰ ہی دینے والا والاموات اور بتوں کو پکارنا بت سنم بت پکارنا یہ سب کیا شرک ہے یہ یہ سب کیا ہے شرک ہے سب سارا شرک تھا مکہ کے مشرقین میں مردوں کو پکارتے تھے نبیوں کو پکارتے تھے ایسا نہیں تھا کہ سارے بت ہی کو پوچھتے تھے خالی بتوں کو بھی پوچھتے تھے نبیوں کو بھی پکارتے تھے وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام ان سب کے مجسمے بنا رکھے تھے اسٹیچو یہ لوگ مکے کے اندر بڑی بڑی مورتیاں بنا کر کے لوگ رکھے ہوئے تھے ان سب کی ہمارے نبی نے جب مکہ فتح کیا سارے کو کو سارے بتوں گرا دیا اپنے انہوں نے ذہن میں ایک شکل بنا لیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل تھی اسی شکل کا بدھ بنا لیا علیہ السلام کی شکل تھی اسی شکل کا بدھ بنا لیا اسٹیچو مجسمہ ہمارے نبی نے صاحب اس کو گرا دیا جب آپ نے مکہ کو فتح کیا ٹھیک ہے تو یہ بتوں کو پکارنا یہ کیا ہے یہ اللہ ابامن کے ساتھ یہ شرک حرام و ناجائز ہے چاہے وہ کسی بزرگ انسان کی شکل پہ بنائے گئے ہوں یا پتھروں کی یوں تلاش کر کے بنایا گیا جیسے بھی ہوں ہے نا یعنی نبی کی شکل پہ اگر بت بنا لیا جائے تو کیا ان کا پکارنا جائز ہو جائے گا حرام ہے یہ اللہ کے سور زندہ تھے تو آپ نے کیا فرما اپنی بیٹی فاطمہ سے میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا آخرت میں عمل کرو عمل ہی سے انسان جہنم سے بچ سکتا ہے ہمارے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ سے فوفی صفیہ سے سب سے فرمایا تو یہ چاہے نبی کی شکل کا بت بنا لیا جائے یا جانور کی شکل کا یا کسی غیر مسلم کی شکل کا کسی کی بھی شکل کا بت ہو یہ حرام اور ناجائز ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ شرک ہے ولی استغاثت بے وشتغاثت و بہم اور ان سے مدد مانگنا کہ میری مدد کر دو میں پھنسا ہوا ہوں میں بیمار ہوں مجھے شفا دے دو میں غریب ہوں میری مجھے مال دے دو میں جو ہے لاولد ہوں مجھے اولاد دے دو ان سے مدد مانگنا یہ کیا ہے اللہ ابامن کے ساتھ یہ شرک ہے مردوں سے مدد کسی بھی طریقے مانگنا شرک ہے اگر زندہ ہے تو یہاں پر تفصیل ہے کیا تفصیل ہے کہ اگر وہ آدمی اس پر قادر ہے تو آپ اسے مدد مانگ سکتے ہو ٹھیک ہے اللہ نے اس کو اگر اختیار دیا ہے زندہ ہے تو آپ اسے مدد مانگ سکتے ہو وہ آپ کی بات سن رہا آپ کے سامنے موجود ہے تو آپ اس سے مدد مانگ سکتے ہو کن چیزوں میں جن چیزوں میں اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے جن چیزوں میں اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے آپ اس سے مدد مانگ سکتے ہو لیکن اگر انسان مر گیا تو آپ کسی بھی چیز میں ان کو نہیں پکار سکتے اب ایک انسان مر گیا آپ اس کا نام لے کر پکارو مجھے پانی دے دو دے گا پانی آپ کو ہاں دے گا بھائی پانی مجھے پیسے کی ضرورت ہے مجھے علاج کرانا مجھے میری مدد کر دو دو چار ہزار ریال دے دو دے گا وہ لیکن اگر وہ زندہ ہوتا تو آپ کو پانی دے سکتا تھا نا آپ کو پیسے دے سکتا تھا نا ہاں, ہاں۔ تو مردہ جو ہو گئے ان کو کسی بھی کام کے لیے پکارنا یہ اللہ تعالی کے ساتھ شرک ہے یہ اگرچہ جب وہ زندہ تھا ان چیزوں پر قادر تھا وہ چیزیں کر سکتا تھا زندگی میں لیکن مرنے کے بعد اب کچھ نہیں کر سکتے جب انسان مر گیا روح نکل گئی خلاص پہچان بے روح آپ ان کو پکارتے رہیے آپ کی پکار کو نہیں سنیں گے وہ لوگ قیامت تک نہیں سنیں گے انسان زندہ ہے اور اس دیوار کے پیچھے ہے آپ اس کو پکارو سنے گا نہیں سنتا قبر میں کتنا نیچے رکھتے ہیں اس کو قبر کھودی جاتی ہے بہت گہری قبر کتنی مٹی اوپر رکھتے ہیں ہوا جانے کا بھی راستہ نہیں ہے جو ہے سوئی کا کا سوراخ بھی نہیں ہے کہ سوئی چلی جائے اس کے اندر اب ان کو پکارتے ہیں کہاں سے قبر ہی کے پاس نہیں پتہ نہیں کہاں کہاں سے پکارتے ہیں آدمی سعودیہ میں ہے اور جس پیر کو پکارتا ہے پوچھتا ہے وہ وہ مان لیجیے ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش یا کسی اور ملک میں ہے یہاں سے پکارتا ہے اگر وہ زندہ ہوتا تو کیا آپ کی بات سن لیتا ہے یہاں سے تو بھی نہیں سن پاتا اب تو مر چکا ہے اب کیا سنے سنے گا گا وہ وہ اب کچھ کچھ نہیں سن سکتا نہ کھا سکتا نہ پی سکتا نہ چل سکتا نہ پھر سکتا مر گیا اگر تو مرنے کے بعد اگر اس کی لاش کو رکھ دو اگر آپ اسے غسل نہیں دو گے کفن نہیں کرو گے تو لاش پڑی رہے گی وہیں پر لاش اس کی پڑی آپ کے سامنے لا کر کے کھانا دے تو بھائی کھانا کھا لیجیے لا کے پانی دے دو پانی پی لیجیے کرے گا کچھ وہ بے جان لاش سامنے لاش ہے آپ کے کچھ نہیں کر سکتا وہ کچھ نہیں کر سکتا آپ اس کی لاش کو کاٹ دو کچھ کرے گا وہ ہتھوڑی مار کر کے اس کی لاش کو توڑ دو آپ کچھ کر سکتا منع کر سکتا کہ مجھے مت کاٹو مجھے ٹکڑے ٹکڑے مت کرو نہیں کچھ بول سکتا وہ نہیں کچھ سن سکتا نہیں کچھ بول سکتا وہ لیکن جب قبر میں رکھ دیا ایک جو ہے کئی ٹن مٹی اس پر ڈال دیا اور وہاں ہوا جانے کا بھی راستہ نہیں ہے اب وہ وہ اتنی طاقت آ گئی مرنے کے بعد اس کو کہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے پکاری وہ سن لیتا ہے جب زندہ تو نہیں سن پاتا تھا ایک کلو میٹر کے دوری پر اگر نہیں سن پاتا تھا آپ کو نہیں دیکھ پاتا تھا نہیں معلوم پڑتا تھا کون آیا ہے اب وہ اس کو سب معلوم ہو جاتا ہے میری خبر پر کون آیا فلانے صاحب آئے فلانے صاحب آئے اس کو سب معلوم ہو جاتا جب سو رہا ہوتا نا تو اس کو نہیں معلوم پڑتا تھا کہ مجھے کون آیا ہے لیکن جب مر گیا پوری دنیا کی طاقت اسی کے پاس آ گئی کتنی بدعقیدگی کی بات ہے کتنے عقل کے خلاف بات ہے یہ یعنی سوچنے کی بات ہے ایک مسلمان جس کو اللہ نے مسلمان بنایا توحید سنت والا بنا اسی ایسا کام کر سکتا ہے نا بلّہ لیکن مسلمان کرتے ہیں ساری چیزیں ہے کہ نہیں بھائی کوئی غلط میں کہہ رہا ہوں کوئی ایسی بات ہے جو غلط میری ہے دیکھیے ہمارے ملکوں کے اندر کیا ہوتا ہے تو ان کی ایسے لوگوں سے مدد مانگنا یہ شرک ہے بڑا شرک ہے اللہ معاف نہیں کرے گا کچھ بھی کر لے ہو تم لمبی داڑھی روزہ نماز حد زکات قربانی طباب رکو سجدے مدرسے مسجد امامت دنیا کا کوئی بھی کام کر لو لے جاؤ اللہ تعالیٰ کیا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا خلاص اس کی کوئی اہمیت نہیں اللہ تعالیٰ کی غداری ہے جب انسان کسی ملک کا غدار ہوتا ہے تو اس ملک کے قانون نہیں معاف کرتا ہے یہ نہیں کہے گا کہ آپ نے اتنی کتابیں لکھی آپ نے طبقے دیے آپ نے ملک کو کتنا فائدہ پہنچایا ہوگا نہیں چاہے وہ کسی کتنے بڑے پوسٹ پر رہا وہ اگر اس نے غداری کی ملک کے ساتھ ملک والے اسے پھانسی لگا دیتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ آپ نے تو بہت کچھ کیا ملک کے لیے جب آپ وزیر تھے منسٹر تھے تو آپ نے بہت کچھ کیا نہیں دیکھا جاتا یہ ملک کے ساتھ غداری انسان جیل میں جاتا ہے جب سزا ثابت ہو جاتی اس کو پھانسی لگا دیا جاتا ہے یہ نہیں کہتے کہ آپ ملک کے صدر جمہوریہ تھے آپ پریسیڈنٹ تھے آپ وزیر اعظم تھے آپ جو پرائم منسٹر تھے نہیں کچھ نہیں آپ نے ملک کے ساتھ دھوکہ کیا ہے ملک کے ساتھ آپ نے غداری کی ہے وہی معاملہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر کوئی غداری اور دھوکہ کرے گا اللہ کے ساتھ اگر کوئی بے وفائی کرے گا غداری کرے گا اس کی سزا اللہ نے یہ رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ جہنم کے اندر رکھے گا اس کے لیے معافی نہیں ہے وہ نظر لحم اور ان کے لیے نظر ماننا جو لوگ مر چکے ہیں ان کے نام پر نظر ماننا کن کے لیے جو مر چکے ہیں لوگ کہ بھائی مگر مجھے اولاد ہوگی تو میں کیا کروں گا اس بچے کو جا کر کے اس کے قبر پر جا کر کے اس کے بال مڈاؤں گا یا میں جو ہے جا کر کے وہاں پر ان کا طواف کروں گا وہاں جا کر کے میں مرغے چڑھاؤں گا کوئی نظر مانے تو یہ نظر حرام ہے ہے شرک اسے نظر ماننا اللہ کے علاوہ کیونکہ نظر عبادت ہے اور عبادت اللہ کے لیے ہوتی ہے لہذا اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بات ماننا کہ اگر مجھے کوئی چیز ملی کہ میرا بیٹا کامیاب ہو گیا تو میں جاؤں گا درگاہ پر کیا چڑھاؤں گا پھول چڑھاؤں گا چادر چڑھاؤں گا درگاہ پر یا مزار پہ یہ اگر کوئی نظر مانتا ہے یا میرا بیٹا پیدا ہوا اولاد مجھے ملی اس کے بال میں جا کر کے فلاں مزار پر کرواؤں گا تو یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ایسا نظر ماننا حرام ہے یہ غیر اللہ کے ساتھ شرک ہے یہ جائز نہیں ہے ایسا یہ بھی بڑے شرک کی قسم میں سے قسم ہے وہ ہے لہم اور ان کے لیے ذبح کرنا کن کے لیے جو مر چکے ہیں غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا یہ بھی حرام ہے اللہ کے سو من لا اللہ من لغیر اللہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرتا اللہ کی اس پر لہنت ہوتی ہے اللہ نے کیا اپنا قرآن صلاح تھی وہ نسخی وہ میں حیا وہ مما تیر اللہ رب العالمین آپ کہہ دیجیے میری نماز میرا مرنا جینا میری قربانی جانور ذبح کرنا ساری عبادت اللہ کے لیے اللہ شریک اللہ اللہ کوئی شریک نہیں فصل ربی ون ہر اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اپنے رب کے لیے قربانی کرو قربانی اللہ کے نام پر اللہ کے لیے ہوتی ہے بھائی اللہ کے نام پر جانور دبا کرنا بسم اللہ اللہ عبر کہنے کے بجائے بسم عیسیٰ بسم عبد القادر جیلانی بسم محمد یا بسم فلاں میں فلاں کے نام سے کر رہا ہوں جانور دبا حرام ہے یہ یہ شرک ہے یہ جائز نہیں ہے یہ اللہ کے نام پر سب اللہ اللہ کے کیا بنایا اللہ کے نام پر جانور دبا کرو بسم اللہ اکبر جانور کس نے پیدا کیا اللہ نے پیدا کیا اللہ اس کا خالق ہے اللہ اس کا مالک ہے جانور کا لہٰذا جانور کا نذرانہ پیش کرنا اللہ کے نام پر کیجیے غیر اللہ کے نام پر کریں گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ شرک ہوگا اور اگر اسی جگہ جانور ذبح کریں جہاں پر شرک ہوتا ہو وہاں بھی شرک ہو جائے گا وہ وہ بھی جائز نہیں ہوگا حرام وہ بھی اگر اللہ کے نام پر جانور دبا کریں آپ مندر میں جائیں کہیں بسم اللہ اوپر جانور دبا کریں حرام ہے یہ بالکل جائز نہیں ہے آپ مزار پر جائیں کہیں بسم اللہ اوپر جائز نہیں ہے کیونکہ وہاں اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت ہوتی ہے اللہ کے علاوہ وہاں دوسروں کی بات ہوتی ہے ایسی جگہیں جہاں پر اللہ کے علاوہ دوسروں کی بات کی جاتی ہے وہاں پر اللہ کے نام پر بھی جانور دبا کریں گے تو حرام ہو گئی قبر پر نماز پڑھنا حرام ہے نا اللہ کے لیے بھی پڑھیں گے تو بھی حرام ہے کیونکہ خبر نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے مندر جانور دبا کرنے کی جگہ ہے تب جا کر کے مندر میں جانور دبا کریں گے گرودوارا چرچ نہیں یہاں سب اللہ کے علاوہ دوسروں کی بات ہوتی ہے غیر اللہ کی پرستش کی جاتی ہے مزار درگاہ وہاں بھی اللہ کے علاوہ دوسروں کی بات ہوتی ہے نا جو پیر صاحب قبر کے اندر متفون ہیں پتہ نہیں آدمی ہیں جانور ہیں چوہا ہے بلی ہے کتا ہے گھوڑا ہے گدھا ہے پتہ نہیں کیا ہے اس کے اندر ہے نا کتنی قبروں کے اندر گھوڑے گدے ہیں گھوڑے شاہ کی خبر ہوتی ہے گدے شاہ کی خبر ہوتی ہے ننگے بابا کی بھی خبر اور مزار ہوتا ہے دیکھا باقاعدہ ننگے بابا کا مزار ہم نے حیدرآباد میں ہے بہت سارے جگہوں پر جی ان کا نام ہے ننگے بابا ان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بھی کپڑا پہن کر کیا وہ سب لوگوں کو ننگا ہی دیکھتے تھے وہ جی ہاں ننگا دیکھتے تھے وہ کپڑا پہننے کے باوجود بھی ان کے سامنے لوگ ننگا ہی رہتے تھے اس لیے ان کا ننگے بابا نام پڑ گیا نا اس بلا مزاڑی یعنی ان کی آنکھ اتنی تیز تھی کہ وہ کپڑا وپڑا چیر کر کے اندر چلی جاتی تھی پتا کر لیتی تھی یہاں کی وہ کیا یعنی ننگا ہو جاتا تھا اس کے جسم پر کپڑا ہی نہیں نا اس بلا مزاڑی آپ ذرا سوچیے کتنی بدعقیدگی ہمارے نبی کتنے اونچے مقام پر کتنا بڑا مقام مرتبہ ہمارے نبی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا اور یہ بدعقیدگی اور یہ گمراہی کی انتہا ہے کہ کسی کے بارے میں رکھو کہ بھائی وہ سب دیکھ لیتا ہے جو ہے آدمی اس کے سامنے ایک دم ننگا ہو جاتا ہے جو بھی پہن کر کے آؤ سب ننگے ہو جاتے ہیں سب پتہ چل جاتا ہے یعنی اتنا بڑا وہ تو یہ سب بدعقیدگی کی انتہا ہے یعنی سوچنے کی بات ایک مسلمان ہو کر کے بھی اس طرح کی بدعقیدگی لوگ کرتے ہیں اللہ علیہ تو ان کے لیے جانور ذبح کرنا ان کے نام پر یا ایسی جگہ پر جانور ذبح کرنا جہاں شرک ہوتا ہے اور اللہ کے علاوہ دوسروں کی بات ہوتی ہے سب اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑا شرک ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا وہ نہ ویدالک اور جیسے اور بہت ساری صورتیں ہیں چند ہی صورتیں انہوں نے یہاں بیان کی ہیں اس کے علاوہ بھی بہت ساری صورتیں ہیں تو باہر کہنے کا مقصد یہ ہے جیسے سجدہ اللہ کے علاوہ کشور کے لیے کرنا گھر اللہ کا طواف کرنا خیر اللہ کے گھر کے علاوہ کسی اور گھر کے جا کے طواف کرنا ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہیں نبی کی قبر کا بھی آپ طواف کرو گے تو حرام ہے یہ شرک ہے یہ ہے نا آپ نبی کا بھی سجدہ کرو گے تو حرام ہے یہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے ہمارے بھی تو اس لیے دنیا کے اندر آئے تھے شرک کو ختم کرنے کے لیے اسی نبی کے کلمہ پڑھنے والے آج شرک کر رہے ہیں عزب اللہ ظالم اس کا کچھ اور نام دیتے ہیں یہ تو محبت ہے ولیوں سے بزرگوں سے کیا صحابہ کو محبت نہیں تھی صحابہ سے امبیا سے محبت نہیں تھی کیا صحابہ انبیاء کو پکارتے تھے کیا ان کا جو ہے ان سے مدد مانگتے تھے انبیاء تو سب سے اونچے مقام پر ہے نا ان سے کون بڑا پیر اور کون سے بڑا کون ولی ہے وہ تو نبی ہوتے ہیں سب سے اونچا مقام ہوتا ہے انبیاء کا لیکن کیا ان کو پکارتے تھے وہ مصیبتوں میں پریشانیوں میں نہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بارش نہیں ہو رہی تھی لوگوں نے سسکا کی نماز پڑھی اللہ کے رسول کے پاس قبر پر نہیں گئے کہنے کے لیے کہ نبی آپ بارش کر دو دعا کیا انہوں نے نماز پڑھی دو رکعت اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ تو بارش برسا دے عبداللہ بن عباس رضی اللہ انہوں نے نماز اسقا پڑھائی اور دعا مانگے اللہ نے بارش برسائی یہ طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگے اللہ دینے والا اللہ ضرورتوں کو پوری کرنے والا تو یہ سب جو صورتیں اور شکلیں ہیں یہ سب کے سب حرام بڑے شرکی ہیں اور ان کا کرنے والا کبھی جنت کے اندر نہیں جائے گا اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ ابامن ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے ہم سب کو توحید پر قائم رکھے بھائی بہت عظیم دولت توحید بہت عظیم نعمت ہے یہ بہت عظیم نعمت توحید اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے دنیا کے اندر توحید سے بڑی نعمت کوئی دولت نہیں اس سے بڑی آپ اگر توحید پر ہیں بہت عظیم انسان ہیں آپ آپ کی پیشانی اللہ کے سامنے جھکتی ہے کسی غیر اللہ کے در پر نہیں جھکتی ہے سب سے عظیم نعمت ہے یہ آپ اپنے آپ کو بچا کر کے رکھے آپ کی بہت عظیم انسان ہیں آپ اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ رب العالمین توحید پر ہم کو رکھا ہے بہت عظیم نعمت اور دولت ہے میرے بھائیوں اس کے برابر دنیا کی کوئی دولت نہیں ہے یہ وہ انسان ذلیل ہو جاتا ہے انسان رسوا ہوتا ہے جو گھر گھر کی در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے ہر ایک در پر جا کر کے اپنی پیشانی کو جھکاتا ہے وہ انسان ذلیل اور رسوا انسان ہے وہ ہمیں اللہ کے دربار میں جھکنا چاہیے بس اللہ سے مانگنا چاہیے جو حقیقی ہمارا خالق ہے جو ہمارا رب ہے مالک اس سے مانگیں آپ اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں سے مانگ رہے ہو جس کا کچھ حصہ نہیں دنیا کے اندر کچھ نہیں کر سکتا وہ وہ اپنا کچھ نہیں کر سکا لاولت مر گیا اولاد نہیں تھی اس کے پاس اس سے اولاد مانگنے جا رہے ہو اس کے ساتھ کیا ہوگا اسے کچھ نہیں معلوم ہے اس سے مانگنے جا رہے ہو ازب اللہ منظالی یہ حد درجہ جہالت حماقت اور یہ ذلت کی بات ہے اور یہ رسوائی کی بات ہے اسی لیے آج مسلمان دنیا کے اندر رسوا اللہ کا در چھوڑ دیا اللہ کی بات چھوڑ دی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شر کرنے لگے اللہ نے بھی ان کو بلا دیا بولا تھا کون ہوں کلیہ اللہ فنسام امن ان لوگوں میں سے نہ ہو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دی ان لوگوں میں سے نہ بنو اللہ کو بھلاؤ گے اللہ میں بھلا دے گا ہمارا اپنا نقصان ہوگا اس لیے خالص اللہ کی بات کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کریں توحید پر قائم رہیں نبی کی سنت پر قائم رہیں بداعت سے انسان دوری اختیار کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک امال کرنے کی توفیق دے توحید سنت پر قائم رکھے امین اور جزاک اللہ خیر و صلی اللہ محمد والا علیہ و صحیح